جادو کے علامات یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ ہم پر جادو ہوا ہے یا آج سے بھی بیماری ہے یا کسی کی نظر لگی ہوئی ہے ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو راکی ہوتے آتھینٹک اوتھینٹک وہ بھی خود کہتے ہیں کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے جادو ہو گیا ہے لیکن وہ آج سے بھی بیماری ہوتی ہے یعنی جنوں کی اور کبھی کبھی وہ نظر ہوتی ہے راکھی بولتے میں چالیس سال سے کام کر رہا ہوں یہ رکیا کرنے کا لیکن کبھی کبھی میں خود کنفیوز ہو جاتا ہوں لاسٹ میں پتہ چلتا ارے یہ تو جادو نہیں تھا بلکہ نظر تھی کیونکہ نظر کا علاج کرتے وہ پتہ چل جاتا ہے ارے نظر کا علاج کیا تب نکلا اور ہم کچھ اور ہی کر رہے تھے لیکن کچھ کچھ نشانی پتہ چل جاتی ہے کہ یہ جادو ہے یا نظر ہے اچھا جادو کی علامات جو مین یہ ہو سکتا ہے جو میں بتا رہی ہوں وہ آسے بھی بیماری بھی ہو سکتی ہے جنوں کی بھی بیماری ہو سکتی ہے کیا نظر بھی ہو سکتے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جادو ہی ہو ایک تو علامت یہ ہوتی ہے اب میں بتا تو رہی ہوں آپ کو علامات لیکن آپ ہر بار یہ نہیں سوچیں کہ ایسا ہو رہا ہے یہ جو ٹیچر نے بتائے علامات وہ تو مجھ میں بھی ہیں تو شاید مجھ پہ جادو ہوا ہے ایسا شک نہیں کرے کبھی کبھی فزیکل پرابلم ہو سکتا ہے پہلے ڈاکٹر سے چیک کروائے رپورٹ دیکھے کلیئر ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے سچ میں کوئی بیماری لگی ہو کیونکہ ہمیں کھانے پینے کے بھی آداب پتہ نہیں نا کچھ بھی الٹا پلٹا کھا لیتے ہیں اور مین جو بیماری ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہماری کھانے کی جو اسٹائل ہے وہ صحیح نہیں ہے اور لمٹ میں نہیں کھاتے حد سے زیادہ کھاتے ہیں بہرحال پہلی بات یہ ہوگا کہ جسم میں بے چینی ہوگی بے چین انسان رہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا رہتا پھر بھی پن شوہر سے جھگڑا بچوں سے جھگڑا کچھ بھی نہیں انہوں نے بےچاروں نے کیا ہوتا ہے بے چینی اندر سے پتا نہیں چل رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے پھر دوسری چیز نماز میں سستی ہو جاتی ہے اچھا وہ بولتے ہیں کیا اذان ہو گئی ہے اچھا ظہر کی اذان ہوئی نا بہت ٹائم ہے بعد میں پڑھ لیں گے کبھی کبھی پڑھتے ہی نہیں اثر آ جاتی پھر ایک ساتھ پڑھ لیتے اور کبھی کبھی وہ بھی نہیں پڑھتے تو نماز میں جب بھی سستی آئیں تو پھر اپنا علاج خود کریں کچھ بھی ہو پہلے جائیں نماز پڑھ لیں نماز میں سستی ہے نا وہ بھی بہت بری چیز ہے نماز میں سستی آنا پھر تیسری علامت یہ ہوتی ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں بدن کے کسی حصے میں درد محسوس ہوتا ہے کہیں پہ بھی بیک میں ہوگا پیر میں گھٹنے میں کہیں پہ بھی درد شروع ہوتا ہے وہ ٹائم کون سا ہوتا ہے مغرب سے عشا کا اور کبھی کبھی اثر سے مڈ نائٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن اکثر مغرب سے عشاء کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں وہ درد شروع ہوتا ہے بدن میں کہیں نہ کہیں چوتھی نشانی یہ ہے کہ ڈراؤنے خواب آنے شروع ہوتے ہیں ڈراؤنے خواب جیسے سانپ چپکلی جن نظر آتے گندے پانی میں کوئی خود تیر رہے ایسا لگ رہا ہے ہاں تو ایسے خواب آنے شروع ہوتے ہیں ویسے بھی ایسے خواب آئے تو کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہیے نہیں تو وہ ہو جاتا ہے اگر برے خواب کسی سے شیئر کرے نا تو وہ چیز ہو جاتی ہے یاد رکھیں برے خواب کسی سے شیئر نہیں کرے جو علاج بتایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اٹھ کے اپنے لیفٹ سائڈ میں ڈرائیلی تھو تھو تھو ڈرائیلی کرے اسپیڈ کرتے ہیں نا یعنی تھوک نہیں نکلتی لیکن بلو نکلتی ہے یعنی جیسے پھونکتے ہیں نا اس طرح سے تھوڑی اسپیڈ نکلے گی تھوک نکلے گی ایسے تین بار تھوکے اور آؤز بلاہ میں نہ شیتون رجیم پڑے اور اپنی کروٹ کو چینج کر دیں اور کسی سے بھی صبح اٹھنے کے بعد ذکر نہیں کرے میرے پاس کچھ کیس آئی تھی جنہوں نے بھی ذکر کیا ان کے ساتھ بہت وائلنٹ ہوا ہے یاد رکھیے میں ڈرا نہیں رہی ہوں لیکن بتا رہی ہوں آپ کو کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے برے خواب آتے ہی شیئر کرنا شروع کرتے ہیں پتا ہے مجھے سانپ نظر آئے سانپ کے پی وہ میرے پیچھے ہی پڑا ہوا تھا اور جن بھی نظر آئے ایسا کر رہا تھا میرے کو کہاں جنگل میں لے کے گیا تھا اور کیا کیا باتیں کرتے رہتے اور یہ بھی نہیں شیئر کرے کہ میں گندے پانی میں سوئم کر رہی تھی یہ بھی بہت برا خواب ہے لیکن اس کو ضائع کر دیں کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے وہ فالو کریں کسی سے شیئر نہیں کریں نہیں تو ہو جائے گا وہ اوکے اور ہوا ہے اس لیے میں نے بتایا آپ کو تو یہ ڈراؤنے خواب آنا شروع ہوتے ہیں اور پھر اور چیز ہوتی ہے قرآن یا دین کی بے حرمتی کے خواب جیسے ایک عورت نے مجھے فون کیا اور کہنے لگی کہ میں ایسے خواب دیکھتی ہوں کہ میں قرآن اٹھا کے پھینک رہی ہوں نعوذ بلا اور یہ دیکھی کہ آپ وسلم کی بے حرمتی میں کر رہی ہوں تو یہ سارے خواب نہیں شیئر کر میں نے ان سے بھی کہا تھا کہ ایسی باتیں نہیں مجھ سے بھی نہیں شیئر کریں صرف یہ بولے کہ مجھے برے خواب آتے بے حرمتی کے خواب آتے ڈراؤنے خواب آتے تو اس کا کیا علاج تو بے حرمتی کے خواب آنا شروع ہوتے ہیں اور سر درد ہوتا ہے بہت زیادہ مائگرین بھی ہوتا ہے سر درد پورا بھی ہو سکتا ہے یا مائیگرین بھی ہو سکتا ہے اکثر مائیگرین ہی ہوتا ہے آدھا سر جو درد ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے پھر پیٹ میں درد ہوتا ہے یہ میں نے اکثر لوگوں سے سنی کنٹینیو پیٹ درد ہو رہا ہے ڈاکٹر بول رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کا کیوں پیٹ درد ہو رہا ہے شاید کالج جانا نہیں چاہتی اسکول جانا نہیں چاہتی اس لیے بہانے بنا رہی ہوں گی حالانکہ سچ میں پیٹ درد ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے پیٹ درد جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پیٹ درد اگر جادو کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کا مطلب اس کو کسی نے جادو کا کوئی کھانا کھلایا ہے یا جادو کی کوئی چیز پینے دی ہوئی ہے یہ اگر جادو کا ہے تو اور ایک اور ریزن ہوتا ہے نظر کی وجہ سے بھی پیٹ درد ہو سکتا ہے کیونکہ ایک عورت کسی پارٹی میں گئی تھی ایک دم سچ ڈھچ کے گئی ہوئی تھی بوڑھی تھی لیکن دکھ رہی تھی جوان سب اسی کو دیکھ رہے تھے اس کے بعد اس نے یہ کمپلین کی کہ میرا بہت پیٹ درد ہو رہا ہے بہت شدت کا پیٹ درد ہو رہا ہے اور کچھ نہیں اسے ہوا تھا ڈاکٹر نے کہا کچھ نہیں بعد میں اس کو غسل کا پانی دیا گیا اور پھر وہ اچھی ہو گئی انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے غسل کا پانی کیسا دیا جاتا ہے تو پیٹ درد ہونا یہ بھی ایک نشانی ہے اور چھٹی نشانی یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے میں خاص طر سے سینے یاد رکھے سینے میں یا پیر میں یعنی پیر یعنی نیچے ایک دم نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے نا جس میں چپل ہم پہن رہے ہیں تو وہ پیر میں ایسے سوئی چبتی ہے ایسا لگتا ہے کوئی سوئی چبا رہا ہے تو یہ جو ہوتا ہے نا وہ گارنٹیڈ آسے بھی بیماری ہوتی ہے یہ جادو کم ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے جادو کی وجہ سے بھی ہو لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جن ہوتے ہیں وہ سوئیاں چباتے ہیں یہ والے دو کیس میرے پاس آئی تھی تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کثرت سے ربی آؤزبی کا من حامزات زادی و آؤزبی کا ربی آئیں گے حدرون یہ کثرت سے پڑھے ان شاء اللہ اچھا ہو جائے گا اور دونوں نے مجھے پازیٹیو رپورٹ دیے تھے کہ اس کے بعد ہمیں ایسا کوئی فیل نہیں ہوا ایک عورت کو تو سینے میں چبھ رہے تھے ایک عورت کو پیر میں چبھ رہے تھے تو انہوں نے یہ دعا کثرت سے پڑھی اور اس کے بعد ان کو پھر سے وہ چیز نہیں ہوئی یعنی چبھنے والی قرآن شفا ہے نا یعنی مومنوں کے لیے شفا ہے تو کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو اسپیسیفک چیز کے لیے ہوتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں ہاتھ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا اس کے لیے پڑھنی چاہیے یہ دعا اس کے لیے پڑھنی چاہیے یہ کہاں حدیث میں لکھا ہوا ہے ایک یاد رکھے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ حدیث میں نہیں ہے حدیث میں ایک کامن چیز آئی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ کسی پہ دم کر رہی ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کیا کر رہی ہو تو کہنے لگی میں اس پہ دم کر رہی ہوں بولے ہاں ہاں ان کو قرآن کے تھرو دم کرو یعنی قرآن کے ذریعے دم کرو اور ہر وہ دم جائز ہے جس میں شرک نہ پایا جاتا ہو یعنی تعویذ گنڈے نہ ہوں کچھ سیپ وغیرہ دیے ہوئے نہ ہو وہ پینے کے لیے یا جلانے کے لیے نہ دیے ہوئے ہو وہ شرعی دم جائز ہے تو اس میں انہوں نے یہ چیز نہیں بتائی کہ اسپیسیفک یہی دم کرو یہی آیت پڑھو یا یہ قرآن کا حصہ یا یہ حدیث کی دعا جو ہے وہ پڑھو وہ نہیں بتایا ہوا ہے اس کا مطلب مجرد طریقہ ہے یعنی کچھ راکی جو ہوتے ہیں نا وہ کچھ علاج دیتے ہیں وہ مجرد ان کے تجربے سے دیتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہم نے اتنے سال ایکسپیرئنس کرنے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کا علاج اس آیت میں اس کا علاج اس آیت میں اور اتنی بار پڑھنا ہے وہ مجرد طریقہ یاد رکھیں ابھی جو میں نے بتائی جو چپتا ہے وہ بھی راکی کی طرف سے ہی ہم نے سیکھا ہے کہ اس طرح سے کیا جاتا ہے تو یہ سوئی چبھنے کا یا کوئی بھی ایسا ہوتا ہے تو وہ اسپیسیفک دعائیں استعمال کرتے ہیں بدن میں جلن ہوتی ہے آگ جیسی فیل ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے شیطان جب اندر جاتا ہے جن اندر جاتا ہے تو آگ محسوس کرتا ہے ایسا لگتا ہے ہٹ ہے اندر حالانکہ کسی کو بھی ہیٹ نہیں لگتی گرمی نہیں لگتی لیکن انہیں گرمی لگتی ہیں تو یہ بھی بدن میں جو جلن ہوتی ہے کسی بھی حصے میں پورے باڈی میں بھی ہو سکتی ہے یا اسپیسیفک پارٹ میں بھی جیسے آنکھ وغیرہ میں تو وہ بھی ہو سکتا ہے ساتویں جو علامت ہے وہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا کوئی لڑکی تھی فار ایگزامپل یا لڑکا تھا بہت انٹیلیجنٹ بہت اچھے مارکس لینے والے لیکن اچانک یہ ہوتا ہے کہ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ جادو کی وجہ سے ہو یا ہو سکتا ہے نظر کی وجہ سے بھی یہ بات ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ یہ جادو ہی ہو نظر کا بھی ہو سکتا ہے تو پڑھائی میں دل نہ لگنا پھر آٹھویں چیز بہت زیادہ احتلام ہوتا ہے جو وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے ہاں تو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایک کیس میرے پاس آئی تھی مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے بولنے کے لیے لیکن پھر بھی بتانا اس لیے پڑتا ہے کہ یہ ایسے کیسز آتے رہتے ہیں وہ مجھے کال کی نیولی میرڈ تھی تو مجھے کہنے لگی کہ مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے جب فری ہو تو مجھے بتائیں بہت بڑی بات ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے پھر ان کو ٹائم دیا تھا پھر انہوں نے مجھ سے بات کی تو کہنے لگی کہ میری اور میرے شوہر کی بنتی نہیں ہے میں ڈیورس لینا چاہتی ہوں اور مجھے وہ اچھا بھی نہیں لگتا ہے اس کی اور میری عادتیں بالکل الگ ہے اور ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ رات کو مجھے احتلام بہت ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جن آ کے میرے ساتھ زنا کر کے چلا گیا اور بالکل مجھے ہر صبح نہانا پڑتا ہے غسل لینا پڑتا ہے یعنی زنا کر کے چلا جاتا تھا اس کے ساتھ تو الحمدللہ میں نے بھی کچھ چیزیں بتائی لیکن وہ بہت زیادہ وائلنٹ تھا اس کے اوپر تو میں نے ایک راکھی کا نمبر بھی دیا ہوا تھا کیونکہ وہ جو رکیہ وغیرہ کرنا تھا ان کے اوپر بہت زیادہ اگر ایکسٹریم ہوتا ہے تو میں راکی کا نمبر دے دیتی ہوں تو پھر انہوں نے وہ رکیہ کر کے ان کا جیسے ہی رکیا کرنا شروع کیا تو ایک بکٹ ان کے ماں نے دیا ہوا تھا انہوں نے مانگا کہ ایک بکیٹ دے دو کچرے کی بالٹی وغیرہ تو اس میں اس نے پوری الٹی کر دی وامٹ کر دی تھی تو بہرحال یہ چیزیں ہوتی ہیں اور شاید آپ کو سرپرائز بھی ہوا ہوگا یہ چیز میں جب بتائی کہ جن بھی زنا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ روز زنا کرتے تھے روز غسل لیتی تھی اور روتی تھی الحمد للہ اس کے بعد علاج ہوا اس چیز سے بچ گئی کہ یہ جو ہوتا تھا اس کے ساتھ جن وغیرہ کا معاملہ تو وہ نکل گیا اور الحمد للہ پھر ٹھیک ہو گئی ایکچولی میں نے انہیں کہا تھا کہ خود رکیا کرے لیکن وہ ویسے بھی جاب پہ تھی تو ویسے بھی مجھے لگا کہ اتنا کچھ پڑھ نہیں پائے گی اور وہ خود کہتی تھی اتنا مجھ سے نہیں ہوگا تو اس لیے میں نے راکی کا نمبر دیا ہوا تھا بہرحال خود کرے تو بہت اچھا رہتا نویں نشانی یہ ہے کہ لڑکا یا تو لڑکی شادی کرنے تیار نہیں ہوتے کہتے کہ ہمیں شادی نہیں کرنی ہے یعنی جو بھی رشتہ آتا ہے اس کو ٹھکرا دیتے ہیں ہم نہیں شادی کرنے والے اس طرح سے بات کرتے ہیں کچھ بھی ریزن نہیں ہوتا ہے بس اچانک ایسے ہی بات کریں گے تو اس کا ریزن کچھ اور ہوتا ہے انشاءاللہ وہ بعد میں دیکھیں گے کیا ریزن ہوتا ہے یہ ایسے کیوں کرتے ہیں دسویں چیز دسویں جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کو شوہر یا شوہر کو بیوی جو ہے وہ بدسورت نظر آتی ہے جسے بندر دکھنے لگتے ایک دوسرے کو یا سور کی طرح دکھنے لگتے ہیں یا ایک دوسرے کے بدن سے گندی بدبو آنے لگتی ہے حالانکہ پرفیوم وغیرہ مار رہے ہیں عطر وغیرہ لگا رہے خوشبو لگا رہے دوسروں کو تو بدبو نہیں آ رہی ہے لیکن ایک دوسرے کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بدبو آ رہی ہے ان کے بدن سے ایک دوسرے کی بدبو محسوس کرتے ہیں وہ تو یہ تو دونوں میں جدائی ڈالنے والا جادو ہوتا ہے یہ تو شعر ہے کہ یہ جو میں نے بات بتائی وہ جادو کا ہی ہوتا ہے یہ نظر کا نہیں ہو سکتا